حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ربیہ بن امیہ کو شراب پینے کی بنا پر خیبر کی طرف جلا وطن کر دیا تھا مگر وہ رومی بادشاہ ہرقل کے ہاں چلا گیا اور عیسائی بن گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج کے بعد میں کسی مسلمان کو جلا وطن نہیں کروں گا سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو اناسی